السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر اچھے چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ آج کل سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی مزیدار قرآنی کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں مجھے یقین ہے کہ کہانی گھر کے بہت ہی اچھے اچھے سننے والے بچے اچھے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے اور نمازیں بھی آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف آج کی کہانی ہے ساتویں سپارے سے صورت المائدہ سے یاد ہے نا ساتواں سپارہ صورت المائدہ سے شروع ہوتا ہے اور معدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان جیسے ہم کھانے کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں معدہ اب بھلا یہ کون سا دسترخوان تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے ایک کہانی بھی سنائی ہے اور ایک صورت کا نام اس کے اوپر رکھ دیا ہے سنتے ہیں ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی تھے جن کو ہواری کہا جاتا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک معدہ اتارے یعنی کہ ایک دسترخوان اتارے جس پہ مزے مزے کے کھانے ہوں ہم وہ کھانے کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی بات مانیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی بات کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت مشکل ہے ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا اور ہم بڑی مشکل میں ہیں تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ خود ہی ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو دعا کرو اور رزق تلاش کرو ایسے عجیب انوکھے سوالات نہ کرو ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ مشکل ہو جائے اور تمہارا ایمان بھی خراب ہو جائے تو ہواری کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمیں تو بہت ہی مشکل پیش آ رہی ہے کھانے پینے میں ہم محتاج ہو گئے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارا تو ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے ہم اپنی آنکھوں سے اپنی روزی آسمان سے اترتی خود ہی دیکھ لیں گے اور ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا ہم مانتے تو ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں مگر ہمارا یقین اور بھی بڑھ جائے گا اور یہ تو معجزہ آپ کے لیے ہمارے لیے ایک روشن دلیل ہوگی اور یہ والا جو دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتاریں گے اس کو ہم اپنے لیے خوشی کا دن مانیں گے عید کا دن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ اگر آپ یہ دسترخوان اتار دیں گے تو یہ آپ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی اور میری سچائی کی بھی اور اگر آپ نے میری دعا قبول فرما لی تو یہ لوگ یقین کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ بغیر ہمیں محنت کے اور تکلیف کے روزی عطا فرمائیں کیونکہ آپ تو بہترین رازق ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی یہ دعا قبول فرما لی مگر اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر یہ دسترخوان اتارا گیا آسمان سے اور اس کے بعد کسی نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی جھٹلائی کفر کیا کسی شک کا اظہار کیا تو وہ عذاب انہیں دیا جائے گا انہیں ایسی سزا دی جائے گی جو کبھی کسی کو نہ دی گئی ہو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آس لیکن آسمان سے ایک دسترخوان اتارا اور کہتے ہیں کہ فرشتے وہ دسترخوان لے کے آسمان سے اترے تھے اور سارے لوگوں نے بیٹھ کے وہاں پہ کھانا کھایا اور ان کا پیٹ اچھی طرح بھر گیا ہواریوں نے بھی کھانا کھایا ارد گرد کے جو لوگ تھے جو غریب لوگ تھے جو امیر لوگ تھے جو بھوکے تھے ہر طرح کے لوگوں نے وہ کھانا کھایا مگر وہ کھانا ختم نہیں ہوا اب ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جس نے جتنا کھانا ہے وہ کھانا کھا لے اور اس میں سے اپنے لیے رکھے نا جس نے کھانا ہے اتنا ہی وہ دسترخوان سے کھا کے اٹھ جائے مگر ان لوگوں نے اس میں سے چرانا بھی شروع کر دیا اور چرا چرا کے اپنے گھر لے گئے اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ ان کو سزا ملی اور اللہ تعالیٰ نے جب وہ رات کو سو رہے تھے تو بالکل ٹھیک تھے جب وہ صبح اٹھے تو وہ بندر بن گئے تھے اور پھر ان کے گھر والے اتنے اداس ہوتے تھے اتنے روتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ ان کو پہلے جیسا کر دے اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا مگر کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چالیس دن تک روزانہ یہ معدہ یعنی کہ دسترخوان آسمان سے نازل ہوتا رہا ایک دن ہوتا تھا اور ایک دن نہیں ہوتا تھا سب لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو وہ واپس آسمان کی طرف چلا جاتا تھا اور یہ کہانی سنانے کے بعد صورت معدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اوپر بلا لیا اپنے پاس تو پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے پوچھا کہ عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ آپ کو اور آپ کی بہت ہی نیک امی مریم کو خدا مان لیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم بھی جو ہے وہ بھی خدا ہے اور عیسیٰ بھی خدا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں میں تو انہیں صرف وہی بات بتاتا تھا جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور وہ والی سارے کام کریں جو ان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کہ اب قیامت کے دن ہی جو لوگ سچ بولتے ہوں گے انہیں اس سچ کا فائدہ ہوگا اور وہ ایسی جنت میں جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس جنت میں جانے والا بنائے آمین آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ساتویں سپارے کی دوسری کہانی کے ساتھ اور یہ دوسری کہانی ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے دوست کی یعنی کہ خلیل اللہ کی یہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا وہ کون ہے ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ